روایت ہے سات سو چھہتر پر بخاری شریف میں چار روایت موجود ہیں کہ بیٹھ ہونا سنت مسلم شریف میں بھی تین روایت موجود ہیں کہ بیٹھ ہونا سنت نسائی شریف میں تقریباً آٹھ یا نو روایت موجود ہیں کہ بیٹھ ہونا سنت ترمیدی شریف میں بھی تقریباً چار روایت موجود ہیں کہ بیٹھ ہونا سنت سہرستکتا کی جتنی کتابیں ہیں سب کتابوں میں لکھا ہے کہ بیعت ہونا سنت بخاری میں بھی مسلم میں بھی ابو داود میں بھی تندسی میں بھی نسائی میں بھی اور ابن ماجہ میں بھی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ بیعت ہونا سنت ہے حضور نبی کریم علیہ السلام السلام بیعت کرتے تھے بعض حضرات یہ کہہ دیتے ہیں بھولے بھالے لوگوں کو کہ بھائی بیعت حضور کرتے تھے لیکن جہاد کی بیعت کرتے تھے یعنی مسلمانوں کو جنگ لڑنے کی بیت یہ اسلام نہیں یہ بیت الگ ہے بخاری شریف میں یہ بیت جو میں بیت چار کہہ رہا ہوں یہ گناہوں سے حضور نے مسلمانوں کو توبہ کرایا تو بیت کی تین قسمیں ہوئیں ایک بیت جب آدمی اسلام لاتا تھا اس حضور کرتے تھے وہ بیت علیحدہ ہے اور ایک بیت جب جنگ کرنا ہوتا تھا تب حضور بیت کرتے تھے وہ بیت بھی علیحدہ ہے یہ بیت جو بزرگ لوگ کراتے ہیں تو گناہوں سے توبہ کراتے ہیں یہ بیت مستقل ہے تقریباً سولہ ہیں سیاستہ کے اندر بیت کی یہ جو بیت توبہ جو بزرگ لوگ بیت کراتے ہیں اس کی سولہ حدیثیں موجود ہیں سیاستہ کے اندر کتنی حدیثیں ہیں بھائی اس لیے بات بھی لی تھی کہ کسی بعض لوگ چونکہ دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے اور بعض ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اس وقت دنیا میں کہ اپنے کو حدیث کا بہت بڑا جاننے والا کہتے ہیں کہ ہم حدیث جانتے ہیں اور ہم ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں تو ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں حالانکہ حدیث تو نہیں جانتے ہیں حدیث جاننے کے لیے تو مستقل گرامر پڑھنی پڑے گی ایک آدمی کو انگلش میں کتاب ہو اور وہ بالکل جاہل ہو اور کہے کہ ہم انگلش کی کتاب جانتے ہیں مان لی جائے گی بات نہیں جائے گا عربی میں بخاری شریف ایک آدمی عربی پڑھا نہیں ہے گرامر نہیں جانتا ہو کہتا بخاری پہ عمل کر رہے ہیں کیسے کر بھائی علماء کا کام زیادہ الحمد للہ بڑا کام ہو گیا ہے سولہ حدیث ہیں اس لیے میں نے آج کر دیا کہ بیت ہونے والے لوگ بعض لوگ بیت ہونا سنت نہیں ہے کہاں بیت ہو گئے جا کر کے اس لیے میں نے بتایا کہ بیت ہونا سنت ہے اور سولہ حدیث ہیں کتنی حدیث ہیں ہاں بخاری اور مسلم اور اس کے سکتا اندر موجود ہے ابھی ایک صاحب ہمارے دوست ہیں مجلس میں موجود ہیں انہوں نے پوچھا مجھ سے بھائی بیت آپ کرتے ہیں تو حدیث میں کئی ثبوت ہے میں کو سب حدیثیں دکھائی تو ساری حدیثیں میں نے دکھائی اس لیے بھائی چار حدیث بخاری شریف کے اندر اصف القتب بادہ کتاب لکھا کہ قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف چار حدیثیں بخاری شریف کے اندر موجود ہیں اس لیے بھائی بیت ہونا کیا ہے بھائی سنت ہے فیض ہونا کیا ہے اور علماء دیوبند یعنی مسلک ایک ہے دیوبند مسلک کیا ہے یہ کہہ لیجئے کہ طرز دیوبندی دیوبند مدرسہ ہے بڑا قائم ہے دیوبند کے مسئلہ کوئی مسئلہ تو قرآن اور حدیث ہے ہمارا سمجھے آپ لیکن چونکہ دیوبند کے بڑا مدرسہ قائم ہے اس لیے دیوبندی کہنے لگے جیسے چشتی اور قادری اور نقشبندی کوئی مذہب نہیں ہے کوئی میں نے بھی عرض کی بھی میں نے کوئی یہ سمجھے کہ کوئی مذہب ہے مذہب نہیں ہے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی گھر میں بڑا گزر گیا تو اس کے نام پہ گھر کا نام رکھ دیا گیا ایسے ہی جب کسی سلسلے میں کوئی بڑا آدمی گزر جائے تو اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے باقی کوئی مذہب نہیں مذہب تو بس قرآن و سنت مذہب کہہ رہے قرآن سنت اس کے علاوہ کوئی مذہب نہیں دوسرا دیا سب بڑے لوگ گزرے اس لیے نام رکھ دیا کہ بھائی چشتیا ہے حضرت مجدد الحسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سلوک اور تصوف میں کوئی بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو جوتے پر رکھ رکھ کر اس کو پھینک دینے کے قابل ہے قرآن اور حدیث کے خلاف اگر کوئی بات ہے تو جوتے پر رکھ دی جائے گی تصوف اور سلوک اور بزرگوں کا جو سلسلہ ہے سارے کا سارا قرآن اور حدیث سے ہے وہ ناسمجھی میں لوگوں کو لوگ بہکا دیتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث سے کہاں ثابت ہے بخاری سے نہیں ثابت ہے علم نہیں ہونے کی وجہ سے اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ آپ لوگ جو بیت ہیں تو بہت مضبوط دلائل بیت ہونے کی سولہ حدیثیں سیاستہ موجود ہیں بیت ہونے کی اور جو دیوبند مسلک علماء کا ہے جو اللہ کے فضل سے سب سے زیادہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے دیوبند کا مسلک دیوبند کی جو دار الحدیث ہے آپ کو معلوم ہے خود نبی کریم علیہ صلاح نے اس کا داغ بیل رکھا ہے اب خود حضور نے اسے پڑھ کے کیا علامت قبول ہو سکتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا تو حضور پاک علیہ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا حضور ہی کو دیکھا صحیح روایت ہے سارے لوگوں کی شیطان شکل اختیار کر سکتا ہے لیکن حضور کی شکل نہیں اختیار کر سکتا حضور کو دیکھا تو حضور ہی کو دیکھا بس بات ختم ہو گئی شاہ رفی الدین صاحب نے لکھا حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور دار الحدیث کے لیے فرما رہے ہیں کہ بھئی لاؤ نشان لگا دیں جہاں پہ میری میری باتیں پڑھائی جائیں گی لاؤ نشان لگا دیں چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھاوڑے مبارک لیا اور پورا جہاں تک دار الحدیث سے لگا دیا آج اس دار الحدیث میں طلبہ نہیں آتے ہیں دارالعلوم میں لیکن جو کہ حضور نے نشان لگایا تھے اس لیے اضافے کی ہمت کسی کی نہیں ہوتی لڑکے باہر بیٹھتے ہیں شہر نہیں بیٹھ رہے ہیں ادھر بیٹھ رہے ادھر بیٹھ رہے ہیں لیکن جو حضور نشان لگایا نہ کٹ رہا ہے نا حضور ایک اور نشان جی تو اس لیے اور آج بھی یہ جتنا علم حدیث کی کتابیں علماء دیوبند نے لکھی نہیں کسی نے لکھی آج بھی علماء دیوبند کی کتابیں پورے سعودی عربیہ میں چلتی ہیں بزل المجہود وہاں خلیل احمد صاحب شاہنڈول لکھا بخاری شریف ابو داود کی شرح آج بھی عرب کے بڑے بڑے محدثین سے استفادہ کرتے ہیں لامع دراری لامع دراری حضرت شیخ نے لکھی بخاری کی بڑے بڑے علماء آج عرب کے ایک عرب کے عالم نے کہا وہاں زکریہ صاحب اپنے وقت کے حافظ ابن حجر اسقلانی تھے اتنے بڑے آدمی تھے وہاں زکریہ صاحب علامہ کشمیری فتح الباری بڑے بڑے عرب کے علماء اسے استفادہ کر رہے ہیں اور علماء اس بات پر مجبور ہو گئے کہنے پر کہ سات چار سو سال پہلے تک اتنا بڑا محدث اس دنیا پر نہیں گزرا اللہ مانو کشمیری اتنے ذہین تھے جو ایک بار بار پڑھ لی پوری زندگی وہ یاد ہے پوری زندگی یاد ہے ایک بار کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ حدیث سے سود کا مسئلہ کہاں ثابت ہے ایک مسئلے میں کچھ لوگوں کو اشکال ہوا کہ حدیث سے ثابت کرو اللہ مرور کشمیری نمبر اللہ عمر قدو نے فرمایا کہ حدیث سے تو بعد میں ثابت کریں گے پہلے تم حدیث سناؤ میں روات اور ہم حدیث سناتے ہیں جس کو زیادہ حدیث یاد ہوں وہ ہے عامل بالحدیث تو, تو, تو, تو بات حضرت عشاء کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد آنکھیں بند کی اور بیٹھ گئے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کر لیا اور میں راویوں پر بحث کرتے فجر کی اذان ہو گئی جب اذان کی حضرت نے آنکھیں کھولی دیکھا سارے لوگ آئے سارے لوگ کہتے بھائی اتنا بڑا محدث تھا حضرت علامہ مرکشمی جی اور اس وقت بھی ہمیں ناز ہے اور ہمیں فخر ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا محدث سرزمین دیوبند کے اندر موجود ہے دیوبند اور سہارنپور ہی بات ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد صاحب احمد تھا جنہوں نے جب پوری زندگی کو اپنی بخاری شریف پر قربان کر دیا حضرت شیخ ان کے استاد نے کہا کہ مولی یونس ہماری لڑکی بھی موجود ہے نکاح کر لو اور بخاری شریف بھی پڑھاؤ میں کہا حضرت اگر میں نکاح کر لوں گا تو بخاری کا حق نہیں ادا ہو پائے گا میں تو بخاری ہی پر قربان ہونا چاہتا ہوں پوری زندگی بخاری اور سیاست اس وقت ہر فرقے کے لوگ وہ چاہے اختلاف ہو لیکن ہر فرقے کا آدمی بات کہنے مجبور ہے کہ حضرت معیون صاحب سے بڑا کوئی محدث دنیا پر نہیں ہے چنانچہ گنہ گار آنکھوں نے دیکھا سعودی عرب کے اندر حج میں کہ ہر بزرگ کی مجلس میں حاضری ہوئی تو کسی بھی ہندوستان کے بزرگ کی مجلس میں عرب کے عالموں کو میں نے نہیں دیکھا لیکن جب شیخ یونس صاحب کی مجلس میں حاضری ہوئی تو بہت مشکل سے ہو پائی حاضری بڑی اجازتوں کے بعد جب حاضری ہوئی تو دیکھا کہ بڑے بڑے وہاں کے محدث حضرت کی مجلس اس لیے کسی کو گنجائش نہیں ہوتی جب حضرت وہاں پہنچ جاتے تو عرب کے ہی بڑے بڑے عالم لوگ ان کو نہیں چھوڑتے محدث نہیں چھوڑتے بڑے بڑے محدث موجود تھے اور حدیث پر اشکال کر رہے تھے حضرت شیخ عربی میں اس کا جواب دے رہے تھے تو وہ محدث جو جمع تھے بالکل آپ کو دیکھیے مسجد کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں مسجد کے اندر کوئی جھوٹ نہیں بولتا جھوٹ بولنا یوں بھی حرام ہے لیکن مسجد کے اندر اور زیادہ احتیاط ہوتی ہے تو وہ محدث اچھل جاتے تھے اور قسم قسم بار بار اللہ کے بہت بڑا محدث ہے اللہ کے قسم بہت بڑا عربی میں اچھل جاتے تو اتنا بڑا محدث اس وقت سہارنپور میں موجود ہے جو عرب کے محدثین کی الجھی ہوئی گتھیوں کو جا کے سلجھاتا ہے یہ دار الحدیث میں تو سارا فرصت موجود ہے میرے محترم دوست اور بزرگوں اللہ مانور کشمیری جیسا محدث شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب جیسا محدث جس کو علماء عرب نے حافظ ابن حجر اسقلانی کا خطاب دے دیا یعنی مولانا زکریہ صاحب جنہوں نے عربی میں حدیث کی کتابیں لکھی اتنے بڑے بڑے محدث پیدا ہو گئے یہ محدث وہاں خلیل احمد صاحب سارنپوری بزو مجہود ابو داؤد کی شرح حدیث میں لکھی ہے آج بھی عرب کے علماء باقاعدہ نصاب میں سداخل کیے ہوئے ہیں تو اتنے بڑے بڑے محدث دیوبند میں پیدا ہوئے اگر حدیث میں بیعت کرنا نہ ہوتا تو یہ محدث کیوں بیعت کرتے ہیں بولو کرتے مولانا یونس صاحب جو دنیا کے سب سے بڑے محدث ہیں ابھی زندہ ہیں دنیا کے سب سے بڑے محدث ہیں اور زندہ ہیں حضرت مولانا زکریہ صاحب کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی اور حضرت مولانا زکریہ صاحب نے ان کو خلافت بھی عطا فرمائی خلافت بھی چنانچہ آج حضرت شیخ الحدیث مولانا صاحب بھی لوگوں کو بیعت کرتے ہیں اور گجرات کے اکثر علماء بڑے بڑے علماء جو ہیں شیخ الحدیث کے رینج کے وہ سب شیخ الحدیث صاحب سے اور بلکہ عالم اسلام کے محدثین کے لائن کے جو علماء ہیں وہ اکثر حضرت مولانا صاحب سے بیعت جو حدیث کے جو ماہرین علماء ہیں سب مولانا صاحب سے بیعت اگر بیت ہونا حدیث ثابت نہ ہوتا تو مولانا صاحب نہ بیت ہوتے اور نہ لوگوں کو بیت کرتے علامہ انور کشمیری جیسا محدث جس کے بارے میں یہ ہے کہ چار سو سال پہلے تک اتنا بڑا محدث پیدا نہیں ہوا اتنا بڑا محدث اگر بیت ہونا ثابت نہ ہوتا تو اتنا بڑا محدث نہ بیت ہوتا اور نہ بیت کرتا حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ برقدو کے ہاتھ پر حضرت مولانا علامہ انور کشمیری نور اللہ برقدو بیت ہوئے تھے اور باقاعدہ علامہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت ملی ہوئی تھی حضرت مولانا تھانوی نور اللہ برقدو جو ذہانت کے پہاڑ تھے اللہ نے علوم سے نوازا تھا اللہ نے زمانہ تھے حکیم الامت تھے مجدد ملت تھے علم کا پہاڑ تھے لیکن اس کے باوجود حضرت حاجی امداد اللہ صاحب حاضر مکی کے ہاتھوں پر بیٹھ گئے تھے رشید احمد گنگو ہی علماء دیوبند سے دیوبند میں جامعت کے اعتبار سے ان سے سے بڑا کوئی عالم عالم پیدا نہیں ہوا ہے وہ بھی صاحب بیت تھے تھے کتنے بڑے آج کل تو علم کا نام رہ گیا ہے سمجھ میں نہیں سکتے آج کل کے لوگ حضرت کا کیسا علم تھا آج کل کے مولوی کیا سمجھیں گے اس زمانے کے علماء نہیں سمجھ پاتے تھے دیوبند میں حضرت کا بیان ہوا مدرسے میں عوام میں نہیں مدرسے میں علماء میں بڑے بڑے علماء حضرت شیخ الہند حضرت مولانا یعقوب صاحب صدر المدرسین بڑے بڑے علماء حضرت تھانوی کے اساتذہ سب موجود چوٹی کے علماء پوری دنیا کے چوٹی کے علماء موجود حضرت نے بیان کیا بیان کے بعد حضرت قاسم نانوتوی کا بیان جب ختم ہوا تو مولانا یعقوب صاحب جو دیوبند کے صدر مدرس تھے اور تھانوی کے سب سے خاص استاد تھے کھڑے ہوئے حضرت پوری تقریر سر سے اوپر چلی گئی ایک حرف بھی کچھ سمجھ نہیں آیا حضرت کچھ نزول فرمائیے نیچے اتریے کہاں اتریے سمجھ نہیں آیا حضرت کچھ کیا آپ نے فرما دیا تقریر سمجھ یہ کون کہہ رہا ہے حضرت تھانوی کے استاد حضرت مولانا یعقوب صاحب جو بہت عظیم محدث تھے دیوبند میں حضرت تھانوی کو بخاری شریف پڑھانے والے کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں ذرا نزول کیجئے نیچے آ جائیے حضرت نے پھر دوبارہ بیان کیا بیان ختم ہوا حضرت مولانا یعقوب صاحب پھر کھڑے ہوئے کہ حضرت آدھی تقریب سمجھ میں آئی ہے آدھی اب بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے اور نزول فرمائی ہے یعنی اور نیچے اتر جائیے حضرت حضرت نے فرمایا اس وقت اس سے زیادہ نزول میرے پاس میں نہیں ہے پھر کسی دوسرے وقت میں مسئلہ جگڑنا اتنے بڑے عالم تھے کہ علماء دیوبند بھی حضرت کے بیان کی تشریح کے محتاج تھے اتنے بڑے عالم تھے مولانا قاسم نانوتی نور اللہ برکتہ اللہ اکبر اس وقت میں نہ معلوم کتنے مناظرے کی حضرت نے آپس میں نہیں دیوبندی پر بھی مناظرے نہیں کی حضرت نے آج سماج سے مناظرے کیے یہودیوں سے مناظرے کیے اور اسلام کے دلائل ایسے ٹھوس پیش کیے کہ تنگ رہ جاتے تھے آج سماج کے لوگ مجمع چھوڑ کے بھاگ لیتے تھے سن کے دماغ قاسم نان ہوتے ہوئے آ رہے ہیں اتنے بڑے دلائل کے امبار قائم کر دیتے تھے اسلام کی حقانیت پر اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے جد اللہ فی الارض جب زندہ تھے تو کہا جاتا تھا حجت اللہ علی العرض اور انتقال کے بعد ان کو کہا گیا حجت اللہ فی العرض اللہ کی حجت ہے زمین کے اوپر اور جب انتقال ہوا تو اللہ کی حجت زمین کے اندر چلی گئی اتنے بڑے عالم تھے اتنے بڑے محدث تھے اتنے بڑے تھے اس کے باوجود حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے ہاتھوں پر بیٹھ ہوئے ہاتھوں پر بیٹھ ہوئے اگر بیت ہونا حدیث ثابت نہ ہوتا تو علامہ قاسم نان ہوتا بھی ایسا عالم کہ جس کی تقریر علماء بھی نمس نمس پائیں وہ عالم ہرگز کسی سے مرید نہیں ہوتا سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہاں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب احمد اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت کتنا درد تھا حضرت کا کتنا کڑھن دی حضرت کو بچپن سے حضرت کی بڑی کڑھن تھی بہت درد تھی امت کا حضرت جب نماز پڑھتے تھے اور جب کہتے تھے تو حضرت کی بچپن میں حالت تھی کہ حضرت رو پڑتے تھے شادی بولتے کو الگ کر دے گا یہ کو رونے کی بات ہے فرماتے ہاں اس لیے روتا ہوں کہ نماز کے اندر کرتا ہوں اللہ صرف تیری ہی عبادت کروں گا تیری ہی لیکن آج نبے فیصد لوگ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں اگر اللہ نے پوچھ لیا الیاس تم کہتے تو سب عبادت کرتے ہیں لیکن نبے فیصد عبادت نہیں کرتے تھے اس کے لیے تم نے کیا محنت کی ہے تو اللہ کے ہر کوئی جواب المائی آصف رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بچپن سے ایک دھڑکتا ہوا دل عطا فرمایا تھا ایک بے چین دل عطا فرمایا تھا امت کے غم کا دل عطا فرمایا تھا اور بہت بڑے عالم بھی تھے دیو سہارنپور سے پہلے فراغت کی پہلے بخاری شریف سہارنپور میں پڑھی اور اس کے بعد دیوبند میں آئے دیوبند میں بھی بخاری شریف پڑھی دو جگہ سے فارغ ہوئے معاہدہ صاحب مظاہری بھی ہیں اور قاسمی بھی ہیں تعلوم سے بھی استفادہ کیا مذاہبوں سے بھی استفادہ کیا بڑے عالم بن گئے بہت بڑے عالمی بن گئے دھڑکتا ہوا دل بھی تھا بے چین دل تبدیل دل بھی تھا امت کے غم سے بھرا ہوا دل بھی پایا تھا لیکن اس کے باوجود حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سارنپوری کے ہاتھوں پر بیت ہوئے بھائی صاحب بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا خلیل احمد صاحب دس سال کی عمر میں بیعت برکت کی تھی بھائی یہاں پہ برکت کی طرف گنگولی کے ہاتھ پر جو بالغ نہ ہو بیت کرے بیت کرنا نابالغوں کا بھی جائز ہے حضرت نبی کریم علیہ السلام السلام ایک بیت فرما رہے تھے عبداللہ ابن زبیر ان کی عمر آٹھ سال کی تھی ان کے بعد لے کر کیا یا رسول اللہ اس کو بیت کر لیجئے چاہے حدیث میں آتا ہے کہ حضور مسکرائے اور مسکرانے کے بعد ان کو بیت فرما لیا تو معلوم آ گیا کوئی بالغ نہیں وہ بھی بیت ہو سکتا ہے لیکن بیت برکت ہے بیت توبہ بالغ ہونے کے بعد ہوتی ہے تو حضور پاک علیہ السلام السلام کے دس مبارک پر عبداللہ میں تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے پہلی بیت دس سال کی عمر میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی سے فرمائی حضرت گنگوہی کے انتقال کے بعد پھر باقاعدہ دوسری بیت حضرت ماں خلیل احمد صاحب سہارنپور سے فرمائی اور حضرت ماں خلیل احمد صاحب سہارنپوری نے ان کو خلافت عطا فرمائی خلیفہ تھے حضرت مولانا علیہ صاحب حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے حضرت مولانا یوسف صاحب احمد اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے دوسرے حضرت تھی جماعت کے لائن میں حضرت مولانا یوسف صاحب سے بڑا عالم شاید اب تک کوئی نہیں ہے جتنے بڑے عالم تھے مولانا یوسف صاحب کتنے بڑے عالم تھے آپ ان کے علم کا اندازہ لگائیں حیات الصحابہ صحابہ حضرت نے عربی میں لکھی ہے یا آپ حضرات جو اردو میں حیات الصحابہ پڑھتے ہیں یہ ٹرانسلیشن کیا گیا ہے یہ اصل کتاب نہیں ہے حضرت نے تو عربی میں لکھی تھی کتاب بڑے حضرت عربی کے ماہر تھے اور حضرت نے حدیث کی کتابوں کی عربی میں شروعات بھی لکھی عربی میں شروعات حضرت نے حدیث کی لکھی حضرت بہت اپنے وقت کے بڑے محدث تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ حضرت صاحب اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یوسف جماعتوں میں نکل جائے حضرت لوگوں سے کہتے وہاں منظور سے اور کے حضرت کے ہم عمر تھے ارے بھائی یوسف کو جماعت میں لے جاؤ تین دن میں جماعت نکال لے جاؤ یوسف کو یہ لوگ تشکیل کرتے اور سر آپ لوگ جائیے ذرا میں خود وہاں یاد کر لوں تو مجھے حدیث کا فلاں چیپٹر دیکھنا دیکھ لوں حضرت پہ علم غلبہ تھا حضرت صاحب رحمۃ اللہ چاہتے تھے کہ یوسف پر تب دعوت کا غلبہ ہو جائے لیکن پوری زندگی میں دعوت کا غلبہ نہیں ہوا علم کا غلبہ بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے عالم تھے یہ جو منتخب حادث پڑھتے ہیں آپ یہ انہیں بھی لکھی ہوئی الحمد اللہ علیہ اور عربی میں لکھی تھی یہ اردو میں تو مولانا صاحب نے ترجمہ کیا وہ نہیں عربی میں کتاب حضرت نے اردو میں کتابیں نہیں لکھی بڑی حضرت کے اندر عربی میں کتابیں لکھتے تھے حضرت بہت بڑے محدث تھے ہاں لیکن اپنے والد صاحب سے بیت بھی تھے اپنے والد صاحب سے حضرت معلیہ صاحب سے بیت تھے اور معلیہ صاحب نے باقاعدہ ان کو خلافت بھی عطا فرمائی تھی پانچ لوگوں کو معاہدہ صاحب خلاف ورزہ فرمائی تھی ان پانچ میں معاہدہ صاحب بھی تھے تو میں عرض کر رہا تھا معاہدہ صاحب رحمۃ اللہ اتنے بڑے عالم تھے لیکن بیٹھ ہوئے اور اخیر وقت میں صوفیہ کا مسئلہ ہے کہ خاصہ منتقل کر دیا جاتا ہے تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اندر معاہدہ صاحب نے خاصہ بھی منتقل کیا تھا چنانچہ جب بالکل اخیر وقت آیا تو حضرت نے کیا فرمایا یوسف آ اب مل لے میں تو چلا چنانچہ وہاں یوسف کو گلے سے لگایا اور اس گلے سے لگانے میں کیا تھا اپنے سینے کا درد اپنے سینے کا درد حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں منتقل فرمانی اب جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں میں اختلاف ہو رہا تھا امیر کس کو بنایا جائے حضرت جی کس کو بنایا جائے چونکہ وہ عیسو صاحب کا مزاج تو علمی ہے وہ تو محدث ہیں بہت بڑے تو اس کے اندر تو چاہیے کوئی مر پھرنے والا آدمی ہو کھپنے والا آدمی ہو ان کا مزاج تو محدثانہ ہے لہذا بڑا اختلاف تھا حضرت شیخ العدیز صاحب نے فرمایا کہ دیکھو چچا جان نے اپنی نسبت علقا فرما دی ہے لہذا امیر تو مولی یوسف ہی بنائیں گے اب حضرت شیخ سے بڑا کوئی تھا نہیں لہذا فیصلہ کر دیا بہت سے اکابر علماء کو حضرت شیخ کے فیصلے سے اختلاف ہو رہا تھا کہ یہ تو محدثانہ مزاج رکھتے ہیں بہت بڑے محدث ہیں یہ کس طرح سے دعوت کام کریں گے لیکن جب فجر میں بیان ہوا تو معلوم ہی ہو رہا تھا کہ درد اور کڑھن اور دل کے دھڑکن اور آنکھوں کے آنسو تو مولانا الیاس کے ہیں صرف زبان مولانا یوسف کی ہے بالکل خاصا منتقل ہو گیا پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا کام کیا ساری دنیا میں اس دعوت کے کام کو پہنچانے والے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لوگ پر اللہ عمر قدم ہیں حضرت معلی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرت غوث سے پاک کے بعد یعنی شیخ عبد القادر جیلانی غوث سے پاک کے بیان میں سب سے تاثیر تھی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت کے ماض میں ستر ستر آدمی بے ہوش ہو جاتے تھے اور کبھی کبھی تو پورا مدبہ تڑپنے لگتا حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت غوث سے پاک کے بیان کے بعد سب سے زیادہ با تاثیر بیان مولانا یوسف صاحب کا تھا غوث سے پاک کے بیان کی جھلک تھی مولانا کے اندر جان ایک واقعہ مولانا خود بڑھ کہ یہاں ندوے میں استماع ہو رہا تھا تبلیغی اس میں مولانا یوسف صاحب بھی تشریف لائے تھے میرا بھی بیان دیتا تو اس دن میں نے بیان بہت زیادہ شاندار بیان کیا بہت متفع اور مسجع الفاظ بہت علمی بیان پھر تشکیل میں نے کی دو چار نام آئے میرے تشکیل میں صاحب اللہ بیٹھے نہ کوئی ترتیب تھی نہ کوئی فصاحت تھی نہ کوئی بلاغت تھی بس بولتے چلے جا رہے بولتے چلے جا رہے بولتے چلے جا رہے بولتے چلے جا رہے اور اخیر میں جو حضرت نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اللہ کے نام لکھانے والے تو مایوسا فرماتے ہیں کہ چیخ مچی ہوئی تھی اور دونوں ہاتھ لوگ لیے کھڑے ہوئے تھے ہمارا نام لکھو ہمارا نام لکھو ہمارا نام لکھو نام لکھنے والے نہیں مل پا رہے تھے سو اللہ کا سن تیار ہو مولانا علی میں نے پوچھا کہ حضرت ایک بات بتائیے یہ تو بات طے شدہ ہے کہ میں آپ سے زیادہ پھنسی اور بلی تقریر کرتا ہوں آپ میری رسپت نہیں کر سکتے جو کوئی بڑائی نہیں بلکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کیا میں جتنی پھنسی اور بلی تقریر کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتے لیکن میں نے تشکیل کی تو چند رام ہے اور آپ نے تشکیل کو پورا مجمع کھڑا ہو گیا خاص کیا ہے حضرت فرما پہ نیتوں کا فرق ہوتا ہے آپ نے اس لیے تقریر کی کہ آپ کی فساد اور بلاغت اس کا بیٹھ جائے بحمد اللہ ساری دنیا میں آپ کی فساد اور بلاغت اس کا بیٹھا ہوا ہے ساری دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ معالی میں سب سے بڑے فصیح و بلین انسان ہے آپ کی نیت وہ ہے اس کو دنیا نے تسلیم کر لیا میری نیت یہ تھی کہ سارا مجمع اللہ کے راستے میں نکل کر کے اللہ کا دین سیکھنے والا بن جائے تو میری نیت یہ تھی میری نیت پہ مجمع کھڑا ہو گیا میں عرضے کر رہا تھا میرے محکم دوست اور بزرگ کو مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ بھی بیت تھے تیسرے حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی بڑے عالم تھے علماء نے لکھا ہے دعوت کا دعوت کا دل تو مولانا الیاس تھے دعوت کے ہاتھ پر مولانا یوسف سے ساری دنیا میں دعوت کار کو پہنچا دیا لیکن دعوت کا دماغ مولانا انعام تھے ہم بہت بڑے آدمی تھے مولانا صاحب بہت سے بزرگوں نے تو فرمایا کہ پوری امت موائن کو سمجھ ہی نہیں پائی کیا چیز تھے وہ پوری امت سمجھ نہیں پائی کہ موائن صاحب کیا چیز تھے اتنے بڑے آدمی تھے اور بخاری شریف بھی پڑھاتے تھے محدث بھی تھے حضرت کے نس نس میں علم بھرا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود حضرت مولیا صاحب کے ہاتھ میں بیٹھ بھی ہوئے اور ان سے خلافت بھی ملی اور حضرت معیہ صاحب کے بعد یہ دونوں بزرگ معیہ صاحب معینام صاحب یہ دونوں دامات بھی حضرت شیخ کے اور دونوں لوگوں نے حضرت شیخ سے رجوع کر لیا موضوع صاحب بھی حضرت شیخ کے بیٹھ تھے ان کے خلیفہ ہیں آج بھی پر کرنے صاحب الدین کے اندر اکابرین بیٹھ ہیں حضرت معیہ ابراہیم صاحب و علی میں سے بیٹھ تھے ان کے خلیفہ بھی ہیں حضرت معیہ ابراہیم صاحب دیولا قاری امیرن صاحب سے تعلق ہے حضرت نادر خان صاحب حضرت قاری صاحب کے خلیفہ بھی ہیں آج بھی مرکز تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ علماء دیوبند جو اقرب الالقرآن سب سے زیادہ جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں سب سے زیادہ قریب قرآن حدیث کے ہیں اور سب سے زیادہ علم ان کے پاس ہے لیکن وہ سارے کے سارے حضرات بیت ہوتے تھے دعوت کے لوگ بھی اور دیوبند کے مسلک کے لوگ بھی اگر یہ بیت قرآن حدیث ثابت نہ ہوتا تو ہر گز ہر گز حضرت اللہ مانور کشمیری حضرت ماں خلیل احمد سارنگوری حضرت ماں شیف علی تھانوی حضرت ماں قاسم نانوتوی حضرت ماں رشید احمد گنگوہی حضرت ماں ایاز صاحب نقان دلوی حضرت ماں یوسف صاحب کان دلوی حضرت ماں انام صاحب کان دلوی یہ حضرت ہرگز ہرگز بیعت نہ ہوتے ان حضرات کا بیعت ہونا معلوم ہو رہا ہے کہ حضرات حدیث کے سمجھنے والے تھے لہذا سیاہ ستہ کو سمجھ کر کے انہوں نے بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت کی تھی زیادہ بیعت ہونا کیا ہے بھائی سنت بیت ہونا کیا ہے سنت ہے لیکن اب بیت ہونے کے بعد کچھ کرنا بھی ہے بیت ہونے کے بعد کچھ کرنا بھی ہے کیا ہے کیا کرنا ہے بھائی شرطیں لازم لازمی ہیں استفادہ کے لیے چار شرطیں لازمی ہیں استفادہ کے لیے اطلاع اتباع اعتقاد انقیاد یعنی کسی اللہ والے سے اگر آپ بیت ہو گئے ہیں تو چار شرطیں ہیں کیا شرطیں ہیں چار شرطیں ہیں پہلی شرط کیا ہے بھائی اطلاع اپنے حالات کی اطلاع کرنا اپنے حالات کی اطلاع کرنا اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کرنا دیکھو بھائی دو قسم کی بیماریاں ہیں قسم کی بیماریاں ہیں ایک ظاہری ایک باطنی ایک ظاہری اور اللہ نے دونوں کا تذکرہ قرآن میں فرمایا اپنے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو ظاہری گناہ کیا ہے بھائی شراب پینا زنا کرنا یہ سب ظاہری گناہ ہے نا دیکھنے میں آتے ہیں بعض گناہ ایسے جو باطنی گناہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہے مثلا ریا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اخلاق سے پڑھ رہا ہے ایک آدمی بغیر ریا کر رہا ہے لیکن کوئی فرق نہیں ہے اس کا دل ہی جانتا ہے اس کا کیا جانتا ہے دل ہی جانتا ہے حسد حسد اندر ہے نا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے لیکن دل میں جل رہا ہے کسی سے اس کا ظاہر ہوگا کچھ ظاہر نہیں ہوگا نا حسد کا اندر ہے حسد کہاں ہے کبر کہاں ہے حس اندر ہے کبر ہے حسد ہے نخوت ہے بڑائی ہے یہ کہاں ہے اندر کے گناہ ہیں یہ کون ہے اس میں بعض گناہ ایسے ہیں جیسے اس دنیا میں جسمانی اعتبار سے ایڈز اور ٹی وی محلی جیسے میں بخار ہے ہلکا پھلکا مرض ہے نزلہ ہے ہلکا پھلکا مرض ہے دوا کھا لے کے ٹھیک ہو گیا لیکن ٹی بی ایک ٹیبلٹ میں ہی ٹھیک ہوگی اگر کینسر ہو گیا تو ایک ٹیبلٹ میں ٹھیک ہوگا یہ مہلک مرض ہیں اسی طرح روحانی مرض بھی ہیں بعض ہلکے پھلکے ہیں اور بعض بہت بڑے ہیں بہت بڑے ہیں بہت بڑے ہیں کہ وہ ہلاک کر دیں گے ان میں سب سے بڑا مرض کون ہے بھائی کیبر سب سے بڑا مرض کون ہے تکبر بڑائی کیا ہے مرض تکبر اور بڑا یہ سب سے بڑا مرض ہے یہ حسد یہ بھی مرض ہے ریا یہ یہ یہ یہ بھی بھی بھی مرض مرض مرض ہے ہے کینا سب مثل کینسر کے ہیں اور سب باطنی گناہ ہیں سب کیا ہیں دیکھنے میں کوئی نہیں لگے گا کینا ہے لیکن دیکھنے میں نہیں نظر آئے گا بغض ہے لیکن دیکھنے میں نظر نہیں آئے گا حسد ہے دیکھنے میں نظر نہیں آئے گا کینا ہے دیکھنے میں نظر نہیں آئے گا ریا ہے دیکھنے میں نظر نہیں آئے گا کبر ہے دیکھنے میں نظر نہیں آئے گا یہ سب اندرونی مرض ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مرض کی نشاندہی فرما دی اور کیا فرمایا اگر کسی کے کے کے دل میں رائی دانے برابر بھی کبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا جنت میں نہیں جائے گا فرمایا اگر کسی نے اپنی عبادت میں ریا کیا تو اس نے شرک کیا اس نے کیا کیا حضور کا فرمان ہے یہ سب کینسر والے مرض ہیں بھائی حضور نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو کسی مسلمان سے کینا ہے کینا ہے اگر تو شب قدر جیسی مبارک رات میں بھی اس کی مفرت نہیں ہوگی سب کینسر ہیں سب بادری کینسر اندر کے کینسر حضور نے فرمایا اگر کسی کے دل میں حسد ہے فرمایا الحسد الحسنات الحطب اگر کسی کے دل میں حسد ہے تو اس کی نیکیاں جل کر کے راک ہو جائیں گی جیسے آگ میں لکڑی جل جاتی ہے آگ میں ہم نیکیاں بھی کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تحجد پڑھ رہے ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ہماری ساری نیکیاں جل کر کے راک ہو رہی کیوں ہمارے اندر باطنی مرض موجود ہے باطنی مرض حسد موجود ہے میرے محترم دوست اور بزرگوں جب یہ حسد ہیں جب یہ بیماریاں ہیں تو ان بیماریوں کا علاج کرنا بھی واجب ہے بیماریوں کا علاج کرنا بھی واجب ہے ظاہری بیماریوں کے معالج ڈاکٹر ہوتے ہیں روحانی معالج بیماریوں کے معالج اہل اللہ ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں ہاں یہ بھی حدیث ثابت ہے میں کوئی بات ایسی نہیں کر رہا ہوں جو حدیث ثابت نہ ہو یہ ساری بیماریاں میں نے حدیث سے بتا دی اب علاج بھی بتا رہا ہوں اسی لیے میں نے کہا کہ اپنی بیماریوں کی شیخ کو اطلاع کرنا سنت ہے اپنی بیماریوں کی شیخ کو اطلاع کرنا کیا بھائی سنت ہے یہ بیان یہ بیان ٹائپ کر رہے ہو بہت اچھا